حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس نے زمین کاج کر رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے جبکہ وہ اسے پانی دے رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا یہ کس نے کاشت کی ہے اور زمین کس کی ہے عرض کیا کہ کاشت میری ہے بیج میرا ہے اور محنت بھی میری ہے مجھے آدھا حصہ ملے گا اور آدھا بنو کو تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے سود کا معاملہ کیا زمین اس کے مالکوں کو واپس کر دو اور اپنا خرچ لے لو سننے ابو دبوت حدیث نمبر تین ہزار چار سو دو